صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامین کرام عالم اسلام کے مسلمان اسلامی نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں اسلامی کیلنڈر کا ایک نیا سفا الٹ چکا ہے سال ختم ہوتا ہے اور سال شروع ہوتا ہے پچھلا سال کچھ سبق دیتا ہے اور نیا سال کچھ فرمائشیں کرتا ہے شریعت متحرہ میں سال گرے کی کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں جس نے جو جی لیا عمل کر لیا بس اس کی وہی زندگی ہے مومن کی لمحہ بھر زندگی کافروں اور مشرکوں کے ہزاروں سال سے قیمتی ہے چھ مسلمان کا شیوا نہیں ہے آگ میں جلانے کی طاقت کو دیکھ کر اگر کوئی آگ کی طاقت کو تسلیم کرے وہ آتش پرس قوم ہو جائے گا چاند کی روشنی اور چاند کے حسن و جمال کو دیکھ کر چاند پر فدا ہونے والا وہ چندرما تیری ہجرت کے تین چودہ سو تیس سال ختم ہو چکے ہیں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فائل آئی اس میں تاریخ اور مہنا لکھا ہوا تھا لیکن سال نہیں لکھا ہوا تھا پتا نہیں چل رہا تھا کہ یہ کب کی فائل ہے دستاویز ہے کیسے پہچانا جائے صحابہ کرام یہود و نسارا کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف پھٹکتے بھی نہیں تھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے عیسوی سال جیسے دو ہزار نو چل رہا ہے دسمبر کا مہینہ اس زمانے میں بھی عیسوی سال چل رہا تھا سرور کو دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی وہ تربیت فرمائی تھی جیو تو اسلام کی گود میں جیو اور مرو تو اسی کی گود میں مرو ولا تم تن اللہ ون تم مسلم موت ایمان اور اسلام کی حالت میں آئے زندگی قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب توریت کا مطالعہ فرما رہے تھے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا صحابہ کرام نے فرمایا اے عمر کیا محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھتے جب دیکھا کہ غصے سے سرخ آلود ہو چکا ہے فوراً کہا رضی تو بلّہ ربل اسلامی دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں اللہ کو رب مان چکا ہوں راضی ہو چکا ہوں میں اسلام کو اپنا مذہب اور دھرم مان چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہوں وہ عمر جس کے بارے میں کہا گیا کہ ابھی زمین پر حیات تھے اور جنت میں ان کا محل تیار تھا وہ عمر زمین میں اپنا اظہار خیال کرتے تھے اللہ آسمان سے وہی بھیج کر کہتا تھا کہ عمر سچ کہتا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں کہا گیا لوکھانہ بادی نبی لکانا عمر اگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر فاروق کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا جاتا لیکن نے ایسی تربیت فرمائی کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث پاک ہو دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے چاند پر زحل پر مشتری پر عدارت پر آسمانوں کو اپنے قبضے میں کر چکے اور سمندر کو اپنی مٹھی میں کر لے فضاؤں کو اپنے قابو میں کر لے لیکن ایک مومن اور مسلمان کا رشتہ غار سور اور غار ہرا جبل عہد اور مدینے پاک کے گمبد خزرہ صفا مروا کی چوٹیوں سے کبھی نہیں کٹنا چاہیے یہ تعلیم تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے عیسوی سال چل رہا تھا نگاہ نہیں گئی اور یہ خیال نہیں آیا کہ عیسائیوں کے کیلنڈر سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کیلنڈر ریڈی میڈ مل رہا تھا تاریخیں بنی ہوئی تھیں سنے عیسوی چل رہا تھا زمانے پر اس کی چھاپ تھی لیکن صحابہ کرام کی تربیت ایسی تھی یہودیت کی طرف عیسائیت کی طرف اور شرک کی طرف بت پرستی کی طرف اغیار کی طرف سر جھکنا تو دور کی بات آنکھ کا اشارہ بھی نہیں جاتا تھا یہ مومن کی شان ہے مسلمان کی شان ہے پیٹ پر پتھر باندھ لے شیخ ابھی طالب کی سنت کو زندہ کرے تاریخ کے پتھر کھائے ہجرت کے واقعے کی یاد تازہ ہو غار سور کی یاد تازہ ہو لیکن اخیار کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا جو پکا اور سچا بچہ ہوگا لاکھوں میں باپ کو پہچانے گا کروڑوں میں ماں کو پہچانے گا جو حرام کا بچہ ہوگا اسے شبہ ہوگا یہ میرا باپ ہو سکتا ہے یہ میری ماں ہو سکتی ہے جو پکا سچا مسلمان ہوگا آخا کے دامن کو نہیں چھوڑے گا آخا کی داڑھی کو نہیں چھوڑے گا آخا کی تہذیب کو نہیں چھوڑے گا آقا کے تمدن کو نہیں چھوڑے گا آقا کے کھانے کے طریقے کو لباس پہننے کے طریقے کو بیت الخلا جانے کے طریقے کو بیوی سے ملاقات کے طریقے کو مسجد میں جائے گا سنت یاد آئے گی مسجد سے نکلے گا سنت یاد آئے گی کھانے کے لیے بیٹھے گا سنت یاد آئے گی میزبان کے گھر جائے گا مہمان بن کر سنت یاد آئے گی یہ پکا سچا مسلمان جسے پکا سچا بچہ باپ کو پہچانتا ہے اور اس میں کوئی خطا نہیں کرتا پکا سچا مسلمان چہرے میں دھوکا نہیں کھاتا لباس میں دھوکہ نہیں کھاتا تہذیب تمدن میں دھوکہ نہیں کھاتا معاشرت میں دھوکہ نہیں کھاتا کیریکٹر میں دھوکا نہیں اور جنہوں نے کھایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کے حسب و نصب میں ڈاؤٹ ہے شبہ ہے ان کا نصب عبداللہ ابن سبا سے تو ملتا ہوگا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول سے ملتا ہوگا ابو جہل سے ملتا ہوگا ابو لہب سے ملتا ہوگا ادبا اور شیبہ سے ملتا ہوگا اور یہود و نصارہ سے ملتا ہوگا اور جن کا نصب بلال سے ملے اور جن کا نصب صدیق و فاروق سے ملے جن کا نصب ابو ذر غفاری سے ملے اور جن کا نصب حضرت طلحہ اور زبیر سے ملے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے دنیا انہیں گالیاں دے پتھر برسائے انہیں جیل میں ڈالے انہیں اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کرے انہیں نگاہوں سے گرائے لیکن وہ اپنے دامن کو چھوڑتے نہیں چل رہا تھا کیلنڈر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کب کی فائل ہے دستاویز پتہ نہیں سال نہیں تھا اسی وقت حضرت صحابہ کرام کو جمع کیا اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں روایت ہے کہ مختلف رائے آئی کہ اسلام کے سال کو کہاں سے شروع کیا جائے کسی نے کہا آقا کی ولادت کسی نے کہا وہ دن جب آقا دو عالم علیہ سلم کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاٹ پہنایا گیا لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رائے دی اسلام کا سب سے عظیم الشان موجزاتی جو واقعہ پیش آیا وہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہجرت کامیابی کی نشانی ہے نصرت کی نشانی ہے ہجرت اغیار پر فتح اور غالب ہونے کی نشانی ہے ہجرت سر بلندی کی نشانی ہے اس کے اندر وہ اسرار ہیں وہ حکمتیں ہیں وہ رموز ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہجرت کے واقعے سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے چودہ سو تیس سال کے بیتنے کا مطلب ہجرت ہو کر چودہ سو تیس سال ہوئے اور ہجرت کے واقعے سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں جا کر ختم ہوتا ہے اسلام کا آخری مہینہ الحجہ قربانی کا اسلام کا ابتدائی مہینہ محرم الحرام یہ قربانی کا کربلا کی یاد کو تازہ کرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کی یاد کو تازہ کراتا ہے اسلام کا یہ ابتدائی مہنا مسلمانوں کو غار سور کی یاد دلاتا ہے اسلام کا یہ ابتدائی مہنا ابو جہل کی پشیمانی ابو لہب کی پشیمانی کفار مکہ دشمنان اسلام کی شرمندگی کا احساس دلاتا ہے جب ان سے بچ بچا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کلمت اللہ کے لیے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے عالم دنیا میں پورے عالم میں پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے یہی وہ دن تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کے چنگل سے آزادی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا واقعہ باطل فرقوں پر ایک تھپڑ ہے ہجرت کا واقعہ ابو جہل ابو لہب ادبا اور شیبا کے گال پر ایک ذلت کا مار ہے ایک ذلت کی تھپڑ ہے ہجرت سے اسلام کو سر بلندی ہوئی اسلام کی ایک آزاد مملکت مدینہ طیبہ کے اندر وجود میں آئی آخا کو نہیں دیکھا تھا آخا کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے جنہیں نبوت رسالت اور آخا کے بارے میں گہرائی سے کوئی علم نہیں انہوں نے عصیدے گا گا کر نبی کی شان کے اندر تعریف کر کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تلع البدر علینا من سنیات الودا کہ آج ان وادیوں سے چودویں کا چاند نمودار ہو رہا ہے یاد کریں چودہ سو تیس سال پہلے یہی وقت تھا یہی تاریخ تھی یہی واقعہ تھا مدینہ منورہ کے اندر خوشیوں کی لہر تھی خوشبو اور عطر کا سما سایا ہوا سایا ہوا تھا پھول مسکرا رہے تھے کلیاں چہک رہی تھی مہک رہی تھی دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد تھی کافر ہکا بکا رہ چکا تھا وہ کسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے مٹا دینا چاہتا تھا لیکن محرم الحرام اور ہجرت کا یہ واقعہ یاد دلاتا ہے اس کامیابی کو اور باطل کی شکست کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی ہار کو غار سور میں بنا لی تھی یاد دلاتا ہے غار سور آج چیخ چیخ کر کہتا ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کو جب ہجری سال کا کیلنڈر کا پہلا سفا انہوں نے بسم اللہ بول کر کھولا ہوگا تو غارے سور نے صدا لگائی اے مسلمانوں تمہیں امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں یہود و نصارہ اور مشرقین اور کافرین اور اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں لا تحزن ان اللہ معنا یہی وہ ہجرت کا واقعہ تھا کہ ہمارے سور میں آقا تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ڈر رہے تھے دشمنان اسلام غار سور کے قریب پہنچ چکے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آقا نے فرمایا اے اے میرے یار غار اے میرے سفر کے ساتھی لا تحزن تو غمگین مت ہو تو ڈر نہیں ان اللہ مانا ہجرت کے واقعے کی یہ صدا مارے دور کی یہ صدا آج دنیا کے چپے چپے میں جہاں مسلمان ظلم کو سہ رہا ہے ستم اس پر کیا جا رہا ہے اور مشکلات کے پہاڑ اس پر ٹوٹے جا رہے ہیں آزمائی کے امتحانوں کے مرحلوں سے اسے گزارا جا رہا ہے اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا ورق یہ پہلا دفعہ ہجرت کے واقعیت کی کی یاد کو تازہ دلا کر غار سور کی اس صدا کو ہمارے کانوں تک پہنچا رہا ہے اے مسلمان لا تحزن ان اللہ مانا اے مسلمان تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں بتوں کو ماننے والے ڈرے سورج کو ماننے والے ڈرے چاند کو ماننے والے ڈرے دھرتی کو ماننے والے ڈرے اپنے ہاتھوں سے ماں البابود دان باطلا کو منانے والے لات عزا کی پوجا کرنے والے رام لکشمن کی پوجا کرنے والے غیر اللہ کو اوتار ماننے والے نفا نقصان کا مالک ماننے والے ڈرے مسلمان تیرا ایمان تو اللہ پر ہے تیرا ایمان تو اللہ کی ذات سے لا شریک کا روپ ہے اور تو لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان میں داخل ہوا تھا آج غار سور عالم اسلام کے مسلمانوں کو خطاب کر کر فلسطین کو خطاب کر کر سوربیا کو خطاب کر کر لبنان کو خطاب کر کر گجرات کو خطاب کر کر کرناٹک کے مسلمانوں کو خطاب کر کر اور چپے چپے کے مسلمانوں کو خطاب کر کر کہہ رہا ہے کہ ایک وقت اس سے بھی برا مسلمانوں پر آیا تھا جب تیرے نبی مکت المکرمہ سے مدین مرورہ ہجرت کر رہے تھے تو تب یہ صدا آئی تھی لا تحزن ان اللہ مانا مسلمان ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ تیرے ساتھ ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت تیرے ساتھ ہے دیکھیے اسلامی سال شروع ہوا باطل پرستوں کی بربادی کے ساتھ امریکہ میں شدید برف باری دبئی جس کے اندر جس کا نظام سود پر قائم کیا گیا جو دنیا کے اندر ماڈرن ملکوں میں سف اول کا ملک کہلانا چاہتا تھا آج دبئی ڈوب چکا ہے اپنے سمندر میں اللہ بتا چکے ہیں کہ مسلمان سود میں نہیں جی سکتا وہاں پراپرٹی کے ریٹ ہندوستان کے سلم ایریا سے کم ہو چکے ہیں دبئی کا نفس نفس بچہ بچہ مرد عورت دبئی کی ایک مٹھی مٹی آج سود کے وبال کا شکار ہو چکی ہے آج انگریزی ممالک اللہ کے عذاب اللہ کے سہر کا شکار ہو چکے ہیں امریکہ نے ریڈ الٹر الرٹ کیا ہے برف باری کی وجہ سے گاؤں کے اندر تباہی بربادی آ سکتی ہے بڑے بڑے برف کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے یہودیوں کے ہاتھ میں نسارا کے ہاتھ میں بڑی مصیبت یہ کہ مسلمان نہیں مانتا تو قرآن کی نہیں مانتا نہیں مانتا تو نبی کی نہیں مانتا نہیں مانتا تو ممبر محراب کی نہیں مانتا نہیں مانتا اولیاء افتاب وقدار کے نہیں مانتا مسلمان نہیں مانتا تو اپنی ماں کی نہیں مانتا اپنے باپ کی نہیں مانتا اپنے پیر و مرشد کی نہیں مانتا اپنے بڑوں کی نہیں مانتا اگر مانتا ہے تو جھوٹی یہودی میڈیا کی بات پر ایمان لے آتا ہے رات کو نیوز دیکھا بھی نہیں انڈین ایکسپریس میں یہ بات آئی ہرالڈ میں یہ بات آئی چودہ سو تیس سال پہلے اللہ نے کہہ دیا یا آمنو ان انتوسی قوما جہانا مومنو گواہی دینے کے لیے عدالت ضروری خبر دینے کے لیے تخوا ضروری داڑی مڈے کی بات غیر متقی کی بات دنیا کے پجاری کی بات آپس میں اختلاف ڈالنے والے کی بات ملکوں کو جاننے والے کی بات قتل اور خون کا دریا بہانے والے کی بات ناقابل قبول ہے چاند کے بارے میں قتل کے بارے میں کسی واقعے کے بارے میں شہادت ہو تو قرآن اور حدیث نے کہا کہ عادل شاہد چاہیے مسلمان آج مزاج خراب ہو چکا ہے قرآن کی نہیں مانتا حدیث کی نہیں مانتا اللہ کی نہیں مانتا اللہ کے نبی کی نہیں آج تک میں آیا سنسنی میں آیا زی نیوز میں آیا اسٹار نیوز میں آیا بی بی سی میں آیا فلا میں آیا فلا میں آیا ان جا کم بینبا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کو قبول نہ کرو اس کی تحقیق کرو ہزاروں مرتبہ تجربہ ہندوستان کی مصیبت یہ بلکہ پورے عالم کی کہ میڈیا جن کے ہاتھوں میں ہے وہ یہودی میڈیا جن کے ہاتھوں میں ہے وہ غاصب میڈیا جن کے ہاتھوں میں ہے وہ مکار وہ قاتل ایک انسان کا مزاج ہے کہ ایک جھوٹ کو اگر ایک لاکھ مرتبہ کہا جائے تو انسان کے نزدیک وہ جھوٹ عبادت ہو جاتا ہے اب دیکھیے ہمارے یہاں پچھلے تین جمعہ میں تصویر کے تعلق سے بیان ہوا خدا جانے کتنے کے گلوں کے نیچے اترا اور کتنوں کو فوڈ انفیکشن بیان انفیکشن ہو گیا اور کتنوں نے الٹیاں کی اور کتنوں نے قائدست ظالموں نے نبی کے سنت کے قاتلوں نے اس تصویر کو اتنا عام کیا اتنا عام کیا کہ امام حرم نماز پڑھاتا ہے تو تصویر کعبے میں اذان دی جاتی ہے تو تصویر میلاد کا جلسہ ہوتا ہے تو تصویر اصلاح معاشرہ کا اجلاس ہوتا ہے تو تصویر اور اینٹی ٹیریر جلسہ ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے امیر شرارت صاحب اور شیخ الحدیث صاحب امام صاحب مفتی صاحب فلان صاحب مفسر صاحب اتنا عام کیا اتنا عام کیا کہ آج تصویر عبادت ہو گئی اور مسلمانوں کے نزدیک تصویر کے گناہ ہونے کا تصور بھی ختم ہو گیا یہ مزاج ہے انسان کا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے بات چلائی نبی کی تعلیم دہشت گردی کی قرآن کے اندر دہشت گردی کی تعلیم بھائی بھائی بن کر رہو تمام مذہب والے بھائی بھائی ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی اتنا مانا اتنا مانا کہ اگر کلام پاک کی آیت آج پڑھی جائے ومئی غیر الاسلامی دینا فنئی اقبال اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم قبول کرے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہندو اور ہے عیسائی اور یہ فرقہ وارانہ بات کرتا ہے ہم سے کوئی بات سمجھ اتنا جھوٹ کا مغلوب شکست دی کہ آج جھوٹ ختم ہونے کے قابل ہے دنیا والوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں میری ہاں۔ ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا قوت حافظہ بڑھے گا منہ کی صفائی ہوگی سفرا کی بیماری دور ہوگی بلغم کی بیماری دور ہوگی مسواک کا استعمال کرو دو کے فقیر کے بعد بھی مل جائیں گے ہے آپ کے گھر میں مسواک کتنے برس ہیں اور کتنے مسواک ہیں کیوں ان حرام زادوں نے وہ بات چلائی اور مسواک کی بات ممبر سے چلتی ہے محراب سے چلتی ہے شیمپو کی بات صابن کی بات اور بڑے بڑے ٹپ میں رنڈیوں کی طرح نہانے کی بات انہوں نے چلائی اور ہم نے تحجد کی بات چلائی زندگی میں آئی تحجد اللہ کے راستے میں نکل کر مسجدوں میں آرام کرنے والے فجر کی اقامت پر اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ان کی زندگیوں میں تحجد نہیں آئی تیری میری زندگی میں آئے گی اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے گھر میں گیٹوں کو تالا لگایا گیا چاہتے ہوئے باہر نہیں جا سکتے ایسے ہم جیسے لوگوں میں زندگی میں تحجد نہیں آئی کیوں ممبروں میں حرام سے بات چلی ہے گندا کھا کر گندی چیز پی کر آج ہمیں عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے سچی بات نا قابل قبول ہے اصاف کے تعلق سے میڈیا نے بات چلائی کہ چھبیس گیارہ کے واقعے میں پکڑا گیا اتنا چلایا اتنا چلایا اتنا چلایا کہ اللہ رسول پر ایمان کی طرح مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک چھوٹے سے لے کر بڑے تک مسلمان سے لے کر ہندو تک ہر ایک نے یقین کر لیا کہ چھبیس گیارہ کا پکڑا ہوا یہ دہشت گرد ہے آج اس نے میڈیا کی پول کھول کر رکھ دی کہ میں جانتا ہی نہیں کہ چھبیس دارہ کیا ہے ہندوستان کی سیر کے لیے وزٹنگ ویزے کے اندر آیا تھا اور اس کے پکڑے جانے سے پہلے ایک صاحب نے کتاب لکھی کہ اس کو نیپال میں گرفتار کیا گیا اور ہندوستان پولیس کے آپ مانیں گے اس بات کو جج نے کہا کہ سینکڑوں گواہ تمہیں پہچانتے ہیں تو قصاب نے کہا کہ جب تم نے فلمیں چلائی میڈیا میں تصویریں دکھائی اخبار میں فوٹو شائع کیے تو اندھا بھی پہچانے گا بغیر تصویر شائع کیے میری شناخت کرواتے تو کمال کی بات تھی کہا پہلے کیوں مان لیا تھا تو صاحب نے کہا کہ جج صاحب اگر دس آدمی آپ کی شرمگاہ پر کرنٹ دینے لگے لات مارنے لگے ٹارچر کرنے لگے تو آپ بھی اخبالی بیان دینے پر مجبور ہو جائیں گے وہ مجبوری تھی جو میں نے بیان دیا اب میری مجبوری ہٹ چکی ہے اب دنیا اس کو سچ کو قبول کرے گی دنیا اس سچ کو ہضم کرے گی جھوٹ کو اتنا چلایا اتنا چلایا کہ جھوٹ غالب آ گیا اور سچ کے بارے میں اخبار بھی یہی کہتا ہے کہ خصاب جھوٹ کہہ رہا ہے اور الٹی چال چل رہا ہے مکر کر رہا ہے کوئی اس کو سچی نگاہ سے حقیقت کی نگاہ سے عدالت کی نگاہ سے آج دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ہجرت کا واقعہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولتا ہے باطل سے حق کی طرف ہجرت کرو جھوٹ سے سچ کی طرف ہجرت کرو جہنم سے جنت کی طرف ہجرت کرو برائی سے نیکی کی طرف ہجرت کرو منکر سے معروف کی طرف ہجرت کرو اور زمانوں کی چال زمانے کی چال کو پہچانو کہ زمانہ کون سی چال چل رہا ہے میں نے بتایا تھا خودکش حملے کے بارے میں بات چلی تو اتنا میڈیا نے اسے اچھالا کہ علماء بھی اس کی زد میں آ گئے کہا کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے ناجائز ہے جب بیماری کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے وضو اور غسل کرنے کی ممانعت ہے وہ تیمم کی اجازت دی گئی ہے نماز میں قیام فرض ہے عذر کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تو جو شریعت اسلام کی طبیعت اور مزاج کے بارے میں اتنی فکر کرتی ہو کہ نماز کے قیام کو اس نے ساخت کر دیا وضو اور غسل کو نکال کر دو مٹی کے مار کو کافی قرار دیا کیا یہ شریعت اپنے آپ کو بم بار کر بم بنا کر بمبار بنا کر وہ اغیار کی مجلس میں اغیار کی محفل میں گستی کی اجازت دیتی اتنا چلایا اتنا چلایا یہ سیکولر علماء نے اور یہود و نسارا کے پٹے ہوئے یہ مظلوم علماء نے کہ آج ہمیں سچ کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا آج سچ جھوٹ کے ہاروں میں اور جھوٹ کی وادیوں میں اتنا کھو گیا محرم الحرام کا مہینہ ہر مہینے کے ساتھ ایک نام لگا ہوا ہے شابان المعظم شابان عظمت والا شوال المکرم شوال تکریم والا رجب المرجب رجب احترام والا رمضان الکریم رمضان المبارک رمضان کرامت والا بزرگی والا برکت والا ہر مہینے کے ساتھ لیکن محرم کے ساتھ جو لفظ لگایا گیا محرم الحرام حرام کے معنی عزت کے ماں حرام ہے بیٹے کے لیے کیوں اس لیے کہ ماں عزت کی چیز ہے بیوی ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا شراب حرام ہے مسلمان عزت کی چیز ہے مسلمان اس گندگی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا حرام کے معنی تحریم کے عزت کے تکریم کے خانہ کعبہ کی مسجد کو مسجد الحرام کہا یہ وہ حرام نہیں ہے جس کو شراب حرام سور حرام کہا جاتا ہے یہ حرام سبحان ال ندی اسرلم من المسجد الحرام یہ وہ ہے حرام حرمت والا اللہ نے اللہ کے نبی نے شریعت نے اس مہینے کو حرمت والا کہا مسلمانوں نے کہا منہوس ہے جو نئی شادی شدہ جوڑے ہیں دلہا دلہن کا چہرہ دلہن دلہا کا چہرہ وہ اپنی ماں کے یہاں جائے اپنی ماں کے یہاں جائے خباست کی کوئی حد ہے شرارت کی کوئی حد ہے اللہ نے اللہ کے نبی نے حرمت والا بنایا عزت والا بنایا مکان نہیں لینا مکان نہیں بدلنا شادیاں نہیں کرنا کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا کوئی نیا جوڑا نہیں پہننا منحوس ہے مہینہ محرم کا مہینہ سفر کا مہینہ اللہ نے کہا سفر المظفر سفر کامیابی ظفر کے معنی کامیابی کے حرام کے معنی حرمت والے کے دنیا کے خبیصوں نے اس گندی بات کو اتنا چلایا اتنا چلایا شیعہ نے اتنا چلایا کہ حضرت حسین کے غم میں ماتم کرو یہ ماتم کا مہینہ ہے محرم پہلے بن چکا تھا کربلا بعد میں آیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوئے تھے کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جب محرم کا مہینہ آیا تو دیکھا کہ وہاں یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں فرمایا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو کہا کہ آج کے دن حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائے آج کے دن فرعون غرق ہوا آج کے دن ظلم کی کشتی ڈوب گئی آج کے دن ستم اس دنیا سے ختم ہو گیا آج کے دن فرونیت نمرودیت اور آج کے دن کفر اور شرک کا نام و نشان ختم ہوا اس شکرانے کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں ہم عید بناتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علیہ والسلام کو اے نصارہ تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں ہم مستحق ہیں حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کی خوشی منانے کے زیادہ صحابہ کرام کو فرمایا تم بھی آشورے کا روزہ شروع کر دو تمام پیغمبروں پر ایمان ہے تمام رسولوں پر ایمان ہے تمام کتابوں پر ایمان ہے لیکن عمل اتنا ہی جتنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ایمان موسا علیہ السلام پر بھی ایمان آدم علیہ السلام پر بھی لیکن ان کی شریعت پر عمل نہیں آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن کا نکاح ہوتا تھا تو ہم حضرت آدم پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھائی بہن نکاح کریں ہم حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام پر ایمان لاتے ہیں اس زمانے میں تعظیمی سجدہ جائز تھا بحرو لہو سجدہ جب یعقوب علیہ السلام کا لشکر یوسف علیہ سلاط وسلام کے محل میں آیا تخت کو دیکھا تو تعظیمی سجدہ کیا آج خبر کے پجاری آج مجاور اور آج خبر پرس اسی سے دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ سلاد وسلام کا لاؤ لشکر یوسف علیہ سلاط وسلام کے تحت کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے ان کے احکامات الگ تھے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کی شریعت میں بھائی بہن کا نکاح تھا حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کی شریعت میں سجد عبادت اور تھا سجد عظمت اور تھا سجدے عبادت کسی غیر کو حرام تھا اور سجدے عظمت کی اجازت تھی اور آقا کی شریعت آخری شریعت آقا آخری نبی آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں لہذا عقائد کے اندر جھول نہیں دیا گیا کہا ہر قسم کے سجدے حرام ہیں اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامندوں کو کرے لیکن یہ ادو نصارہ نے وہ بات چلائی وہ بات چلائی کہ آج کا جو رو کا غلام کہتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی الٹی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آقا آج کے زمانے میں آتے اگر ہم اس زمانے میں مکے میں ہوتے یا پیغمبر ہندوستان میں ہمالیہ کی چوٹی پر آتے تو یوں کہتے اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو شوہر بیوی کے غلاموں کو حکم دیتا کہ وہ اپنی بیویوں کو سجدہ کیا کرے شوہر کو سجدہ کیا کرے اتنا میڈیا نے بات چلائی آپ دیکھیں کسی برتن کو صاف کرنے کے کیمیکل کا صابن کا اور لکویڈ کا ایڈ آتا ہوگا عورت برتن دھلتی بھی نہیں ملے گی وہاں پر ملے گا کہ مرد جو ہے دھو رہا ہے اور عورت اپنا جو ہے سنگار کر رہی ہے جسم کا دکھاوا کر رہی ہے میڈیا کے فلموں کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے اور شوہر اور بیوی کے تعلق سے سیریل سچ مچ کے بنائیں گے تو دیکھیں گے آپ کہ مرد بچے کا پاخانہ نیپکن بدل رہا ہے اور اس کا پاخانہ صاف کر رہا ہے اب یہ ہجڑے جب اس کو دیکھیں گے تو ممبر کی بات کہاں ہزم ہوگی محراب کی بات کہاں ہزم ہوگی ارے ہم نے سیریل میں دیکھا بڑے بڑے کلاکار بچوں کا پاخانہ صاف کر رہے تھے گھر کے جھاڑو دے رہے تھے بیگم کے پیر دبا رہے تھے سر کے امر درجن لگا رہے تھے پنکھا جھیل رہے تھے یہی تو چلاتے ہیں وہ بات اور حدیث نے کہا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کی نگاہ میں شوہر کا مقام اتنا اونچا اتنا اونچا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے نہیں ہزم ہوتی بات حرام زادوں نے ان کمینوں نے اتنی بات چلائی اتنی بات چلائی لاکھوں مرتبہ یہ بات کہی جائے کروڑوں مرتبہ یہ بات سمجھائی جائے مولانا صاحب نماز کے بارے میں کہو داڑھی کے بارے میں کہو حج و عمرے کے بارے میں کہو یہ بات تو ہمیں پلے ہی نہیں پڑتی ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی اور یہ بات جب آتی ہے تو ہمارے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اور ہمارے دلوں پر پردہ لگ جاتا ہے بلا وجہ نہیں کہتے ہجرت کا واقعہ اٹھا کر دیکھیے اسلامی سال کا نیا کیلنڈر دین ہجرت کر رہی ہے سورہ سر قدسوی اللہ کا پارا ہے ہجرت کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ مومن عورتیں ہجرت کر کے آئی خامندوں کو چھوڑ کر آئی اسلام کے لیے عورت نے خامند کو چھوڑا اسلام کے لیے اولاد نے ماں باپ کو چھوڑا اسلام کے لیے ماں باپ نے اولاد کو چھوڑا کائنات میں حضرت زینب حضرت حضرت ام کلثوم سے بڑھ کر کسی باپ کی بیٹی باپ کے حق میں بیٹی نہیں ہو سکتی کیا دیا ان بیٹیوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب ہجرت کر کے جب جانا چاہ رہی تھی تو کیا ابو لہب نے اس کے خاندان والوں نے حالت حمل کے اندر حضرت زینب پر تیر نہیں چلائے ایک باپ سے پوچھو کہ باپ اپنی بیٹی کی یاد میں فراق میں رو رہا ہو تڑپ رہا ہو اور نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہا ہو اور اس کی یاد میں مچل رہا ہو اور بیٹی اس حالت کے اندر آئے کہ خون سے لذمت ہو اور جب اس کو اپنے گود میں لیتا ہے اپنے سینے سے چمٹاتا ہے بیٹی چلنے کے لائق نہیں ہجرت کر کے جب آتی ہے اور اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے بسترے میں ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کے لیے لے لے تو بیٹی زینب کہتی ہے ابا آخری مرتبہ آپ کا دیدار ہمیں کروا یہ بیٹیاں زینب حضرت رقیہ بدر کے واقعے کی دھول کے اس میں نہیں نکلی تھی بدر کی سرزمین کی میدان کی مٹی وادی کی آخا کے کپڑوں سے ابھی دھول نہیں نکلی تھی آتے ہی پتا چلا کہ آپ کی ایک اور صاحبزادی کھڑی جوانی میں بائیس سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو چکا ہے بڑی منتوں مرادوں کے بعد لڑکیوں پر ایک لڑکا طیب طاہر ابراہیم نام کا پیدا ہوا یہ تمام نام ہے لیکن بچہ ایک ہی ہے ابھی چلنے کے لائق نہیں ہوا ابھی بولنے کے لائق نہیں ہوا اللہ نے اس بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا آخا نے اس بیٹے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا آنکھوں سے آنسو کا چشمہ جاری تھا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا ابراہیم نہ فراقی کا نہ تیری جدائی سے محمد کا دل کام رہا ہے صاحب کرام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی بیٹوں کی یاد پہ روتے ہیں فرماتے ہیں کہ محمد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے باپوں کی طرح ایک باپ ہے بیٹے کی جدائی کا ہوتا ہے لیکن اسے لے کر نہیں بیٹھ گئے نمازوں کو نہیں چھوڑا خدا کی شان میں گستاخی نہیں کی کی بیٹیوں بیٹیوں کو کو چھین کر اللہ تبارک تعالیٰ نے امت درد دیا کہ محبت میں اولاد کی محبت میں تم اپنے ایمان کو گوانا نہیں ابو لہب ابو جہل کو چاہتا میرا رب گالی دینے سے پہلے ان کی زبان پر لفہ تاری کر دیتا وہ چاند وہ چہرہ جسے دیکھ کر چاند شرماتا تھا کو تھوکنے سے پہلے ادبا اور ابن ابھی مویت کو ہاتھ بڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اکبر کی داڑھی کے اندر ہاتھ آنے سے پہلے اس کی زبان سے گندگی نکلنے سے پہلے میرا رب قادر مطلق تھا جس رب نے قوم لوت کی بستی کو الٹ دیا کیا اس کی زبان کے الٹنے پر قادر نہیں تھا کیا آخا کا چہرہ اس لائق تھا کہ اخوا بن ابھی مویت کا تھوک آپ کے چہرے اکبر پر لگے ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ میں مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرے انور کو دیکھتا چاند میں تو سیاہی نظر آئی قسم اللہ کی میرے محمد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے یہ چہرہ اس لائق تھا کہ اس پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جائے کیا یہ چہرہ اس لائق تھا کہ اغبا بن ابھی مویت کا تھوک لگے کیا یہ چہرہ اس لائق تھا آپ کا پیٹ مبارک کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر تھا اور جب بھوت کی شکایت کی ہاتھ سے چادر ہٹائی فرمایا کہ تمہارے پیٹوں پر ایک پتھر ہے محمد کے پیٹ پر دو پتھر ہے کیا یہ میدا اس لائق تھا کہ بن فاطمہ کے گھر گئے اور ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ملا تو رونے لگے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا دنیا والوں کے ساتھ بیٹی آپ کی غداری کر سکتی ہے اور دشمنی کر سکتی ہے آپ کو ڈر ہے کہ محمد کی بیٹی حرام کا لقمہ محمد کے پیٹ میں ڈالے گی باپ کے پیٹ میں ڈالے گی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہ بیٹی یہ بات صحیح سمندر میں آگ لگ سکتی ہے آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتا ہے جا سکتی ہے پہاڑ ٹل سکتا ہے محمد کی بیٹی یہ کام نہیں کر سکتی بیٹی بات اصل میں یہ ہے کہ محمد کے پیٹ میں بھی ہاتھ اٹھایا اولاد غلام ہو گئی یہ ہجرت کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی یاد کو تازہ دلاتا ہے یہ ہجرت کا واقعہ سید طاہر اور ابراہیم کی وفات کی یاد کو تازہ کرتا ہے یہ ہجرت کا واقعہ بن ابھی مویت کے چہرے انور پر پھوک ڈالنے کے واقعے کو تازہ کراتا ہے یہ ہجرت کا واقعہ شیب طالب کی گھاٹیوں کے اندر عام صحابہ کے ساتھ آپ نے جو پتے چبائے اور آپ نے چمڑے کو پانی میں بھگو کر کھایا اس کی یاد کو تازہ کراتا ہے تم چاہتے ہو کہ ایک موجزاتی زندگی مل جائے اس کے یہاں بلڈنگ ہے میرے پاس جھوپڑی کیوں میرے لیے قرض کیوں میرے لیے پریشانی کیوں میرے لیے مصیبت کیوں آج مسلمان یہ چاہتا ہے ہاتھ اٹھے اس کے مسئلے حل ہو جائے خدا اس کا غلام بن جائے اللہ کی قدرت اللہ کی مشیت ایک جل کی طرح اس کے تابع ہو جائے نہیں یہ ہجرت کا واقعہ بے بسی کی حالت عالم میں مظلومیت کی حالت میں کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات کی وجہ سے جنت کی رونق بڑی اور جن کے کرشمے کی وجہ سے ہوروں کا حسن بڑا جن پر چاند قربان جن پر سورج قربان جن پر دنیا کی کلیاں اور دنیا کے پھولوں کی مسکراہٹ قربان کیا یہ چہرہ اس لائق تھا کیا یہ ذات اس لائق تھا کہ عہد کے میدان کے اندر اسے شہید کیا جائے کیا یہ جس میں پھر اس لائق تھا کہ طائف کی سرزمین کے اندر اسے لہو لہال کیا جائے آپ کے ہم سفر جو صحابی تھے وہ فرماتے ہیں میں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے لہو کے فمبارے نکل رہے تھے فمباروں کی طرح خون نکل رہا تھا اور آپ کے نالین شریفین آپ کے جسم اثر سے ہسپا ہو چکے تھے اور اس مظلومیت کی مغلوبیت کی حالت کے اندر ہاتھ اٹھا کر رب کائنات کے دربار میں دعا کر رہے تھے الحا اگر محمد سے کوئی خطا ہو گئی تو معاف کرنا تو راضی ہے یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو خوش ہے اس جسم کا خون دریا بن کر نکل جائے مولا تیری ناراضگی مجھے ناقابل برداشت کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں محل چاہیے دولت چاہیے رتبا چاہیے عہدہ چاہیے تو سنت فرعون کی تباہ کیجیے سنت حامان کی تباہ کیجیے ہم تحجد پڑھتے ہیں کاروبار کیوں نہیں چلتا ہم داڑھی رکھتے ہیں معاشرے میں عزت کیوں نہیں نبی کے قدم اتھر پر جو جوتا تھا جو نالین شریفین تھے اور جو دھول تھی اس پر ہمارے تحجد قربان اس پر ہمارے حج قربان نبی کی ذات گرامی اور نبی کی ذات گرامی سے نکلنے والے پسینے کا خطرہ یہ بہت دور کی بات میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نالین شریفین پر جو دھول مٹی لگی تھی آپ کے جوتے مبارک پر اس پر ہمارے ہزاروں سجدے قربان ہزاروں عمرے قربان اور چاہتے ہو امریکہ کیوں ایسا کر رہا ہے ارے کیوں ایسا کر رہا ہے امریکہ کا باپ ابو لہب نہیں تھا عبداللہ ابن سبا نہیں تھا جس اللہ نے نبی کی شان میں کہا نون یسترون کا لالا خلوق نازیم نون کی قسم کھائی قلم کی قسم کھائی کہا تم مجنون نہیں ہو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر تم فائز ہو یہ اخلاق کے بلند مرتبے پر جو فائز شخصیت تھی اسے کیا نہیں کہا کہا تم شاعر ہو تم کاہم ہو تم مجنون ہو داڑھی رکھنے پر گالیاں ملنے پر داڑھی بنانے والا سنت پر چلنے پر گالیاں ملنے پر سنت کا راستہ موڑنے والوں یہ ہجرت کا واقعہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ نبی کو اتنا کہا گیا اتنا کہا گیا کہ نبی جواب دینے سے رہ گئے تو اللہ نے محبت میں آ کر جواب دیا ہوا شاعر علی لما تؤمنون کافرت میں کیا ہو گیا علمناه اللہ شیر ينبغي له نبی شعر و شاعری کرے گا ہم نے شعر و شاعری نہیں سکھائی تنزیل دونوں جہاں کے رب کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے لوگوں سمجھ سے کام لو یہ شاعر نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے نجومی نہیں ہے کاہن بھی کاہن نہیں جادوگر نہیں ہے اللہ کو تردید کرنی پڑی مسلمان چمتکار زندگی چاہتا ہے اللہ کے یہاں جھکنا نہیں چاہتا اللہ کا نام لینا نہیں چاہتا شکر کر مسلمان کائنات کی کروڑوں مخلوق میں اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے چن لیا ہم اس لائق نہیں تھے ہم چور اچک کے بدماش دولت کے پجاری شیطان کے پجاری حوث کے پجاری شہوت کے پجاری زمین کے پجاری تھے اے رب تیرا شکریہ کہ اتنے کروڑوں میں تو ہمیں اپنا نام لینے کے لیے چن لیا اپنا نام سننے کے لیے چن لیا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے ہماری صبح السلام تو خیر من النوم سے ہوتی ہے ہماری حیال الصلاح سے ہوتی ہے ہماری اثر حیال الفلاح سے ہوتی ہے ہماری مغرب اللہ اکبر سے ہوتی ہے ہماری عشاء لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے اتنا خوش نصیب ہے مسلمان تیری نگاہ دولت کیوں بنگلہ نہیں کیوں حکومت نہیں کیوں عہدے نہیں کیوں زمین نہیں کیوں جائیداد نہیں چھوٹ کر نہیں دیکھا آقا نے مکت المکرمہ کی سرزمین کی طرف نکلنے کے لیے کہا سب نکل گئے گی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا باغ کو چھوڑ دیا اور دولت کو چھوڑ دیا میراث کو چھوڑ دیا بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا شوہر نے بیوی کو سب کچھ بھی ملے جنت بھی ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہجرت کا واقعہ تجھے یہ نہیں بتاتا تم ولما خلو من بتا کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالات آئے بغیر اگر کوئی یہ چاہتا ہے وہ فرعون کے طریقے کو اپنا نمرود کے طریقے کو اپنا شداد کے طریقے کو اپنا آرون کے طریقے کو اپنا اگر جنت چاہتے ہو آخا کے طریقے کو اپنائیں گالیاں بھی صحیح شیر ابھی طالب میں بھی گئے طائف کی سرزمین کے اندر بھی گئے مکت المکرمہ سے ہجرت بھی کی اور ہجرت کر کر جب مدینہ منورہ گئے یہودیوں کے تانوں کو سنا نسارا کے تانوں کو سنا عبداللہ ابن سبا کی گالیوں کو سنا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کے جو ہے منافقانہ کرتوتوں کو آپ نے برداشت کیا یہ کرنا پڑے گا ہجرت ظلم سے عدل کی طرف جانے کا نام ہے ہجرت گندے معاشرے کو تھوک کر اسلامی معاشرے کی طرف آنے کا نام ہے یہ ہجری سال کا پہلا کیلنڈر مسلمانوں کو کہتا ہے کہ مسلمانوں حقائق کو پہچانو جھوٹ سے سچ کی طرف آؤ جہنم سے جنت کی طرف آؤ گندی زندگی سے اچھی زندگی کی طرف آؤ خبیز سے سیب کی طرف آؤ مندر سے مسجد کی طرف آؤ کفرستان سے اسلامستان کی طرف آؤ یہ ہجرت کا کیلنڈر کا ہجری کیلنڈر کا پہلا سفر کہتا ہے اور یہی ہجرت کا واقعہ کہتا ہے دیکھو یہ میڈیا ہے گندا میڈیا امریکہ کی بری حالت دبئی جو دنیا کے ماڈرن ملکوں میں سر اونچا کرنا چاہتا تھا دبئی کی چٹکی چٹکی مٹی اور دبئی کا ایک ایک قطرہ پانی آج سوت کے اندر ملوث ہو کر ڈوب چکا ہے بڑی بری حالت ہے خودکشی کرنے پر وہاں کے لوگ مجبور ہیں یہ اللہ بتلا رہا ہے اسلامی ہجری کیلنڈر کے پہلے صفحے میں مسلمانوں تمہاری زندگی جھوٹ میں نہیں تمہاری زندگی سود میں نہیں تمہاری زندگی حرام تک کے طریقے پر نہیں اور پھر ایک مٹھی بھر وہ مسلمان وہ مسلمان جو دنیا کے فرعون سے برسرے پیکار ہیں ٹکر لے رہے آج قدم قدم پر ان کی کامیابی ہتھیار سائنس ٹیکنالوجی سب کچھ وقت کے فرعون کے پاس اور ایک سوئی بنانے کا کارخانہ نہیں ایک چپل ایک لوٹا بنانے کی کوئی مشین نہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نام کو پوری دنیا کے اندر روشن کیا ان کی حیبت کو کافروں کے دلوں کے اندر ڈالا اور ان کے روپ کو اللہ نے دشمنا نے اسلام کے اندر ڈالا آج ان کی ایک جھلک آتی ہے آج ان کا ایک نام آتا ہے تو جس طریقے سے قیصر و کسرا کے کنگن نبی کی آمد سے کام گئے اور قیصر و کسرا کے محل حضرت عمر فاروق کی تھردراہٹ سے گر گئے اسی طریقے سے آج یہ مٹھی بھر مجاہدوں کا دستہ نام ایمان اور اسلام کے نام لیواؤں کا دستہ قرآن حدیث پر چلنے والا یہ دستہ جن کے پاس مٹی کے تودوں کے علاوہ توڑا بورا کی وادیوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے دنیا نے تمام راستے ان پر تنگ کر دیے رسک روزی نہیں پہنچتی دوا نہیں پہنچتی مواصلات کا نظام نہیں انٹرنیٹ کا نظام نہیں ٹیلی کمیونیکیشن نہیں ریڈیو ختم ٹی وی ختم لیکن پھر بھی قرآن نے کہا وان تم آلو نہ دنیا تمہیں نیچا کر کرنا چاہے اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم سب سے اونچے ہو یہی تین سو تیرہ تھے جنہوں نے کفر کے قلعے کے اندر ہلچل کو مچا دیا تھا یہ غزوے میں جب ابو جہل بڑا پشیمان ہوا اور رسوا ہوا ذلیل ہوا غزب اوہد میں تو اس نے یہ چال چلی کہ منافقوں کو روپیہ دے کر پیسہ دے کر مسلمانوں کو کے خلاف بھڑکا کر اس نے پھر ایک جو ہے جنگ کے لیے آمدہ کر لیا اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو جنگ کی دعوت دی قرآن شریف نے کہا ان کا خد جمع نکم اور یہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے امریکہ اس کے ہماری ملک برطانیہ اس کے ہماری ملک پن تخشی قرآن نے کہا ان سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ چاہ کر بھی رب کچھ نہیں بگاڑ سکتے بگاڑنا میرے ہاتھ میں ہے نفع میرے ہاتھ میں ہے نقصان میرے ہاتھ میں ہے عزت میرے ہاتھ میں ہے ذلت میرے ہاتھ میں ہے آج میڈیا نے وہ بات چلائی ٹوپی والا دہشت گرد ساڑی والا دہشت گرد مدرسہ دہشت گردی کا اڈا مساجد کے میناروں پر پابندی اذانوں کی آوازوں پر پابندی گائے کٹنے پر پابندی کی مسلمانوں کے دل سے جلوسوں پر پابندی کی ڈنمارک کے اندر ابھی عالمی چوٹی کانفرنس چل رہی ہے جس میں ہندوستان کا وزیر اعظم بھی گیا تھا لڑ مرے کتوں کی طرح بھونکنے لگے عالم کے بارے میں ماحولیات کے بارے میں فضا کے بارے میں اور جو ہے آلودگی کے بارے میں وہ کانفرنس منعقد کی گئی کہ گلیشیئر کا برف جو ہے پگھل رہا ہے سمندر میں زہر آ رہا ہے ہواؤں کے اندر دھواں جا کر ہوا زہر آلود ہو رہی ہے ہر ملک دوسرے ملک پر انگلیاں اٹھا رہا تھا اور دھواں چھوڑنے کے اندر زہریلی کارخانوں کی گیس چھوڑنے کے اندر امریکہ تھا سب سے سر فہرست لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا آج اگر کوئی دہشت گرد کسی ٹرین کے اندر بم رکھتا ہے سواسو مسافر مر جاتے ہیں اور کسی بازار کے اندر بم رکھتا ہے پینتیس لوگ گھائل ہو جاتے ہیں یا تو چودہ لوگ مر جاتے ہیں تو ایسا میڈیا اچھال کر پیش کرتا ہے کہ دنیا کے بڑے دہشت گرد ہیں کی اس کانفرنس کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کیا دنیا میں سب سے زیادہ زہریلی گیس امریکہ خارج کرتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا زہریلی ہو رہی ہے سمندر کی مچھلیاں مر رہی ہیں دنیا کا ایک نمبر کا دہشت گرد ہے جس نے فضا کے اندر زہر کو چھوڑا جس نے ملکوں کو تباہ کیا آنے والی نسلوں کے لیے موت کا سودا کیا اپنی عارضی اور وقتی ترقی کے لیے اس نے وہ کیمیکل بنائے اس نے وہ زہر آلود اس نے جو ہے کارخانے قائم کیے کہ آج وہ ماننے سب سے بڑا دہشت مانتا ہے کوئی اسے الٹی گندا ہے صاحب دن کو رات کہو رات کو دن کہو اور یہ بات اتنی چلائی کہ کہنے والے کو دیوانہ لوگ کہیں گے اور کہنے والے کو مانیں گے نہیں ظلم اتنا کیا گیا اتنا کیا گیا کہ جموں کے اندر ایک جیل ہے سالاب کٹا اس کا نام ہے آئی سی جی جیل ہے اس کے اندر ایک جو ہے مسلمان کو گرفتار کیا گیا جب رہا ہوا تو اس نے کہا کہ چودہ افسر نے مادر ذات مجھے برہنا کیا فٹ بال کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے اڑاتے رہے کبھی وہ پیشاب کی جگہ کرنٹ کی شاٹ لگاتا کبھی پاخانی کی جگہ میں مرچ ٹھوستا کبھی میری ماں کو میرے سامنے لا کر اقبال جرم کروانے کے لیے اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی جاتی کبھی میرے باپ کے ازب تناسل سے ڈنڈوں سے کھیلا جاتا کبھی میری چھوٹی بیٹی کو برہنا کر کر اس کے آبرو لوٹنے کی بات کی جاتی اگر ان کے چنگل سے آزاد ہو اور جس کے سامنے اس کی ماں کی آبرو لٹی گئی ہو جس کے سامنے اس کے باپ کے عزو سے کھیلا گیا ہو جس کے سامنے اس کی ننی منی غیر بالغ بچی کے ساتھ جو ہے غیر فطری کام کرنے کی کوشش کی گئی ہو اس کی زندگی کا اور کیا مقصد رہ جاتا ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے اور دنیا سے ظالموں کا خاتمہ کرے وہ کیوں نہیں کرے گا بند کیوں نہیں بنے گا کیوں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ختم کر کر وہ ظالموں کا خاتمہ وہ زامیوں کا خاتمہ وہ جو ہے شرابیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کیوں نہیں جائے گا کسی مسجد پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر ایسی دارالفتا کے اندر انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر جنگ چلانا بہت آسان ہے کہ خودکش حملے حلال ہیں یا حرام ہیں لیکن جس پر یہ بیتتی ہے جس کی ماں کی آبرو لوٹی جائے جس کی بیٹی کی آبرو لوٹی جائے جس کے خاندان کو تباہ تاراج کر دیا جائے جس کے جسم کا کھلواڑا کیا جائے بغیر کسی غلطی کے بغیر کسی جرم کے اس کو دہشت گرد مانا جائے وہ کیا نہیں کرے گا شہادت کو نہیں پہچانا مسلمانوں نے بلکہ الٹا محرم الحرام کے اندر حضرت حسین کے شہادت کا واقعہ پیش آیا کہا کہ شادی نہیں ہو سکتی گھر نہیں بدلا جا سکتا منوس مہنا شہادت منوس ہے مسلمانوں امریکی کتوں کے بول ہیں یہ یہ قرآن کے بول نہیں یہ حدیث کے بول نہیں تمہیں زمین سے محبت ہے تمہیں مال سے محبت ہے تمہیں اولاد سے محبت ہے تمہیں بیٹوں سے محبت ہے جرو کی غلامی کا توخ تمہارے گلوں میں پڑا ہوا ہے تم نے جنت کو نہیں دیکھا تم نے عرش کو نہیں دیکھا تم نے کرسی کو نہیں دیکھا تم نے حوض کوثر کے پانی کو چکھا نہیں اس دلیل دنیا کی محبت نے تمہیں تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا ہے ہر کھانے کے بعد نئے کھانے کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہو ہر نئی رنگ ٹون کے بعد نئی رنگ ٹون کی تلاش میں رہتے ہو ہر سافٹ ویئر کے بعد ایک نئے سافٹ ویئر کی تلاش میں رہتے ہو تمہاری انگلیوں کو امریکہ نے غلام بنا دیا کی بورڈ کا تمہاری آنکھوں کو غلام بنا دیا جو ہے مانیٹر کا اور تمہاری زندگی کو غلام بنا دیا انٹرنیٹ کا تم نے زندگی کو یہ بھی سمجھ لیا ہے وہ تمہیں بدل سے توڑنا چاہتے ہیں تمہیں عہد سے توڑ چاہتے ہیں تمہیں شہادت کا ذائقہ ختم کرنا چاہتے ہیں تمہیں حوض کوثر کا پانی دینا نہیں چاہتے تمہارے بیٹوں کے اندر جہنم کا لہو اور ڈالنا چاہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر وار کیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو ان کی زبان مبارک پر صرف ایک جملہ تھا و رب خوشی میرے رب قسم آج کا دن میرا کامیابی کا دن ہے اللہ سے ملنے کا دن کامیابی کا دن ہے جورو کا گوٹی پلانے کا دن نہیں سالگرہ میں گفٹ دینے کا دن نہیں خبیر تو سالگرہوں کے اندر برتھ ڈے کے اندر عیسائی اور نصارہ کے طور طریقوں کے اندر مبتلا ہو تو تمہیں شہادت کی لذت ملے گی شہادت تو وہ زندگانی جاویدانی زندگانی ہے کہ قرآن کہتا ہے دوسرے بارے میں ولا تک یقینی سمی بنائی ابا جو میرے راستے میں مر گیا اسے مردہ بھی مت کہو نرسوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرنے والا گلوکوز چڑھا کر مرنے والا ہندو کافروں کے ڈاکٹروں کے سامنے زندگی کی بھیک مانگنے والا سو مرتبہ اس کی زندگی کو موت کہو جو زندگی کسی کے کام نہ آئے سوائے چوروں کی غلامی کے دولت کے پوجا کے مال کی پوجا کے اولاد کی محبت کے جو انسانیت کے کام نہ آئے جو قوم کے کام نہ آئے جو اسلام مسجد کے کام نہ آئے اسلام اجڑتا رہے ہم زندہ رہے نبی کے نام کا کارٹون بنتا رہے ہم زندہ رہے اللہ کے نام کے گانے رنڈیاں گا گا کر شرم گا اچھالے اور نوجوان زندہ رہے ایسی زندگی پر لانت ہے یہ زندگی موت سے بدتر ہے لاہو دی اس رشت سے موت اچھی جس رشت میں آتی ہو پرواز میں کوتا یہ زندگی کوئی زندگی کیا کر لیا تم نے ایمان کے لیے کیا کر لیا تم نے اسلام کے لیے کسی کی پینتیس کسی کی چالیس کسی کی ساٹھ کسی کی پینسٹھ مل کر دیکھو ماں کے دودھ پینے سے لے کر آج تک کیا کیا تم نے کسی ہاؤس کو صاف کیا یا کسی ٹوائلٹ کے اندر پڑے ہوئے ٹھیلے کو اٹھایا سوائے جورو کی غلامی کرنے کے اولاد کا طواف کرنے کے اپارٹمنٹ کی پوجا کرنے کے وہ پتھر کی مورتی بنا کر پوجا کرے تو اور تم اپارٹمنٹ بنا کر ماربل لگا کر سنگ مرمر لگا کر پوجا کرو تو عبادت کیا کر لیا تم نے شہادت کی لذت ختم کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمان کو شہادت عزیز ہے مسلمان کو بدر عزیز ہے مسلمان کو عہد عزیز ہے مسلمان کو غربت پسندیدہ ہے نبی نے دعا کی اللہ و وامتنی مسکینہ وحشنی مسکینہ صورت مساکین اے اللہ زندہ رکھ تو جس کے قدموں کے ٹھوکر کے سطح میں تو عہد کو سونا بنا سکتا ہے اے اللہ اس محمد کو مسکینی میں زندہ رکھ اے اللہ ایک وقت کی روٹی دے تو ایک وقت بھوکا رکھ یہ تمہارے اور میرے نبی نے دعا کی مال کی حوث مال کی طلب اور مال کی شہوت سے ہمیں اندھا کر دیا اللہ کو متقاصر ظلم مقابر یہ خبر کی مٹی اس بھوک کو ہماری ختم کرے گی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی بات سر کے بال سفید ہو گئے بیوی کا لائف نہ رہے انجیکشن کے بغیر حلوے کے بغیر بیوی کا کام نہیں چلتا شیر لے کر اب نمازیں ہو رہی ہیں گڈوں کا پانی ختم ہو گیا شہوت ختم نہیں ہوئی دنیا کی اور زمین کی محبت ختم نہیں ہوئی اللہ المقابر ہاں ہاں خبر میں جاؤ گے پتا لگے گا کلّا صوف نہ سما کلّا صوف لگو آج شہادت کے مہینے کو جس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی منوس ہندوستان کے متاثر سال کا اسلامی کیلنڈر شروع ہوا تو حضرت حسین کی قربانی سے زندگی عزیز اور موت ناپسندیدہ یہ منافقانہ زندگی ہے موت سے محبت اور زندگی سے نفرت جنت سے محبت اور دنیا سے نفرت یہ ایمان اور اسلام کی دلیل ہے دولت سے نفرت بنگلوں سے نفرت اولاد کی محبت دل میں نہ ہو بیوی کی محبت دل میں نہ ہو خاندان نہ ہو والا ذکر اللہ اکبر اللہ کی محبت ہو اللہ کے نبی کی محبت ہو یہ ایمان کی دلیل ہے یہ اللہ کے ماننے کی علامت ہے یہ اللہ کے ماننے کی نشانی ہے میڈیا نے وہ چلایا وہ چلایا وہ چلایا میڈیکل انشورنس رکھا آنکھوں کا بیمہ رکھا ناخنوں کا بیمہ رکھا ناخن ٹوٹ جائے اتنے لاکھ ملیں گے ہڈی ٹوٹ جائے اتنے لاکھ ملیں گے پیشاب کا ڈنڈا ٹوٹ جائے اتنے کروڑ ملیں گے میدا خراب ہو جائے اتنے ہزار ملیں گے بالوں سے لے کر شرمگاہ کے بالوں تک اور شرمگاہ کے عزو تک دنیا والوں نے انشورنس بیمہ قائم کر کر وہ اہمیت بتائی وہ زندگی کی قدر بتائی کہ آج مسلمان شہادت سے بھاگ رہا ہے موت سے نفرت کر رہا ہے مسلمانوں محبت کا بہنا حضرت عمر نے شہادت کو مانگا تھا نبی نے شہادت کو مانگا تھا لذ تو انبوختلا سویل سم آہیا سما اختل سم آہیا سما اختل سم اہیا سم و اختل نبی نے تین مرتبہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کروں اے شہادت اے اللہ کے راستے میں مرنا تو اتنا لذیذ ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے پھر دوبارہ جامع شہادت نوش کروں پھر تیسری مرتبہ زندگی دے پھر تیسری مرتبہ جام شہادت نوش کرو جنت میں جانے کے بعد جنت کی ہوروں کو دیکھ کر غلمان کو دیکھ کر بازار کو دیکھ کر بہتی نہروں کو دیکھ کر وہاں کے محلات کو دیکھ کر کون سڑی ہوئی دنیا میں آنا چاہے گا جو دنیا مچھر کے پر سے جلیل ہے وہ دنیا جس پر خدا نے کبھی رحمت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی وہ دنیا جو ملون ہے اور وہ چیزیں جو ملون ہیں دنیا کی کہاں آنا چاہے گا لیکن کہتے ہیں کہ شہید کی سلی للہ جنت میں جا کر بھی اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس میں ملعون دنیا میں بھیج اس لیے بھیج نہیں کہ دنیا عزیز ہے بنگلہ عزیز ہے تاج محل لال قلعہ پسندیدہ ہے میری بیوی کی غلامی کرنا ہے اولاد کی محبت کا تو گلے میں ڈالنا ہے اے رب کائنات اس لیے کہ اگر شہادت ملتی ہے تو اسی دنیا میں ملتی ہے اس جنت کو دے کر میں جامع شہادت نوش کروں گا لیکن دنیا کیا دکھاتی ہے کیا دکھاتی ہے وزیر اعظم کا جنازہ نکلتا ہے وزیر اعظم کا تابوت نکلتا ہے تو پورے ہندوستان میں ماتم کا سما کالجوں کو چھٹی دے دی گئی فیکٹریوں کو چھٹی دے دی گئی بھجن کیرتن ڈال دیا گیا ٹی وی کے اندر یپیم کے اندر کوئی زرقری ملا قرآن پڑھنے لگا سوگ بار آگے جگہ جگہ ماتم کسی نے خودکشی کر لی کہ میرا وزیر چلا گیا میرا منیسٹر چلا گیا پھول پر پھول ڈالے جا رہے ہیں اور پھول مالائیں پہنائے جا رہے ہیں اور سندل سلگایا جا رہا ہے بھی ڈالا جا رہا ہے ایک موت یہ بھی اسے دنیا دیکھ رہی ہے اور ایک موت وہ جو حضرت حسین کو کربلا کے اندر جس نے استقبال کیا تھا پانی مانگ رہے ہیں تیر دیا جا رہا زندگی مانگ رہے ہیں اور موت دی جا رہی ہے ایک موت بدر میں آئی تھی ایک موت عہد میں آئی تھی ایک موت کو عمر نے مانگا تھا ایک موت کو نبی نے مانگا تھا ایک موت کو صدیق و فاروق نے مانگا تھا اور وہ کیسے موت دی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح کہ جسم کے برف سے اڑ گئے ہیں کان کو کاٹا گیا ناک کو کاٹا گیا انگلیوں کو کاٹا گیا ہندا نے ان کا ہار بنوایا اور گلے کے اندر ڈالا دیکھنے والوں نے دیکھا یہ کئی سی موت ہے کہ خود کش حملے کے اندر جسم کے پرخ سے اڑ گئے اور انگلیوں کا ہار بنایا گیا اور جسم کے آزا کا جو ہے ہار بنایا گیا اور یہ کتنی عمدہ موت ہے کہ یہاں سندن سلگایا جا رہا ہے آنکھ کے اندر گھی ڈالا جا رہا ہے یہاں پورا ہندوستان پورا ملک بلکہ پوری دنیا سوگوار ہے کوئی ان کی یاد میں خودکشی کر رہا ہے حضرت حمزہ کی یاد میں کوئی خودکشی کرنے والا نہیں حضرت عثمان کو یاد کر کر کوئی خودکشی کرنے والا نہیں حضرت حسین کے کربلا کے واقعے کو یاد کر کر کوئی خودکشی کرنے والا نہیں دیکھو کتنی پیاری موت ہے لوگ سلوٹ مار رہے ہیں گنوں اور توپ کی سلامی دی جا رہی ہے دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی آ کر سلوٹ مار رہے ہیں فوج جھک رہی ہے ملٹری جھک رہی ہے پارلیمنٹ کا جھنڈا جھک رہا ہے اور یہ حضرت حمزہ کے برف کے اڑے میں یہاں حضرت عثمان کا خون فواری کی طرح جسم سے نکل کر کلام پاک کی آیت فسع پی کہم اللہ پر پڑ رہا ہے یہاں کربلا کی سرزمین کے اندر آل بیت بیت کے کے جسم اڑ رہے ہیں پوچھو امریکہ کے کتوں سے دنیا کے پجاریوں سے پوچھو چوروں کے غلاموں سے پوچھو اولاد کا پیشاب پینے والوں سے پوچھو حوث کے پجاریوں سے شہوت کے پجاریوں سے پوچھو رات کی تاریخی کے اندر بہترا لینے والوں سے کہیں گے کتنی پیاری زندگی تھی اور کتنی پیاری موت ہے کہ سلوٹ لیا جا رہا ہے حکومت جھک رہی ہے ملٹری جھک رہی ہے یہ کیا ہوا کہ ماں کو اکیلا چھوڑ دیا باپ کو اکیلا چھوڑ دیا جسم کے برف سے اڑا لیے لیکن رب کی نگاہ پر ایسی شہادت پر ایسے مرنے والوں کی کروڑوں زندگیاں قربان کہ جن کی موت پر سندلس لگایا جاتا ہے جن کی موت پر پھول کی مالائیں چڑھائی جاتی ہیں یہ موت آنکھوں کو آپ کو لگ رہی ہے کہ پھول کی مالا ایمان آئے میرے رب کی زد و جلالت کی قسم کلام پاک کے انتیسویں بارے میں میرے رب نے کہا والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى تم دیکھ رہے ہو کندر سے لگ رہا ہے تم دیکھ رہے ہو پل کی مالائیں چڑھ رہی ہے تم دیکھ رہے ہو بھجن اور کیرتن گایا جا رہا ہے تم دیکھ رہے ہو پارلیمنٹ کا جھنڈا رہا ہے ارے پوچھو ان کی حالت ان کی رگوں کی کیفیت کیفیت کیا کیا ہے ہے ان کی کی ہڈوں کو ہڈو ایڑیاں رگڑی کھائی رہی ہیں اور یہ جو ہے پنجوں سے گڈوں کی طرف بھاگ رہے ہیں گڈوں سے رانوں کی طرف روح بھاگ رہی ہے رانوں سے کمر کی طرف روح بھاگ رہی ہے کمر سے ناک کی طرف روح بھاگ رہی ہے بچنا چاہتی ہے وہ دنیا میں بھی بیوی سے محبت کرتا تھا بیوی کے گود میں جا کر پنا لینا چاہتی ہے اولاد سے محبت کرتا تھا اولاد کے دلوں میں جا کر پنا لینا چاہتی ہے کارخانے کی پوجا کرتا تھا تمہیں نظر آ رہا ہے سندل کا کا سلگانا اور قرآن کہتا ہے ربی یوم اس دن جب رس سے ملنا ہے تو ان کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی ان کی جسم کی کیفیت کیا ہوگی حضرت ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت سے اے الموت انسان کی روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے فرمایا ایک خاردار کاٹا لو ایک خاردار تم درخت لو اور اس کی ڈھالی لو اور اسے ایک ریشم کے کپڑے پر وہاں مارو جس طریقے سے ریشم کے کپڑے کے دانے بانے نکل جاتے ہیں تاگے لگ کر آتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف روح کے نکلنے والے کو ہوتی ہے حضرت موسا علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت نے کہا جتنا تم آپ کو سلگا سکتے ہو سلگاؤ اور اس پر ایک ہنڈیا رکھو اور اس کے اندر ایک چڑیا کو ڈالو وہ چڑیا مرے نہیں نہیں وہ چڑیا اڑے نہیں اس پر تھالا رکھ دو اسے ڈھک دو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم موسا کہ اس چڑیا کو جو تکلیف ہوتی ہے ان دیکھتے ہوئے انگاروں پر میرے رب کی قسم اس سے زیادہ تکلیف کافر کو روح کے نکلنے وقت ہوتی ہے اور تمہیں کیا دکھتا ہے سندل جل رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ گئے افغانستان کے اندر ان گوروں کا جنازہ نکلتے ہوئے پڑپ سے اڑا لیے یہ گئے بلڈگوں کے اندر اپنے آپ کو اڑا لیا پڑپ سے اڑ گئے اور یہاں سندر سلگ رہا ہے سلوٹ مارا جا رہا ہے اور میرا رب کہتا ہے کہ اگر ان کی روح نکل کر برباد کر کر آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو فرشتے لڑتے ہیں فرشتے لڑتے ہیں تمہارے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور دنیا کے قانون حامان کی موت اگر آسمان کی طرف ملک الموت لے کر جاتے ہیں پہلے آسمان کا دروازہ بند دوسرے آسمان کا دروازہ بند قبر کہتی ہے مردود کہی کہ میرے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا آج کے دن کا میں انتظار کر رہی تھی اور پسلیاں وہ ملتی ہیں کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس جاتی ہے ایک اجدا پیر کی طرف سے اور دوسرا اجدا سر کی طرف سے کھانے لگتے ہیں اور کھا کر کر جب ناف کے پاس آ کر جسم ختم ہو جاتا ہے پھر رب ذل کائنات رب ذل جنگل اس کے جسم اس کے جسم کو بناتے ہیں پھر وہ شام کھانے لگتے ہیں پھر قبر جو ہے اس کو بنانے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے یا لئی تا کانتل قاضیا کاٹ میری پہلی موت آ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہوتا ماں اگنا انی مالیا میرا مال میرے کچھ نہیں آیا حلق انی سلطانیہ میرا تخت چلا گیا بتاؤ کون سی موت اچھی ہے وہ موت جس پر سندر سلگایا جا رہا ہے یا وہ موت اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کر کر جب فرشتے لڑتے ہیں اللہ خود کہتے ہیں اے فریش تو اس روح کو تم نے بنایا فرشتے کہتے ہیں اے رب ہم کیسے کہتے ہیں وہ اللہ الخالق الباری تو پیدا کرنے والا ہے تو بنانے والا ہے ہم کون ہوتے ہیں زندگی تیرے ہاتھ میں موت تیرے ہاتھ میں فرشتوں جب تم نے پیدا نہیں کیا تو مرنے کے بعد روح لینے والے تم کون ہوتے ہو میں نے ہاتھوں سے پیار سے پیدا کیا میرے نام کے لیے مرا ہے میں اب اس کا استقبال کروں گا حضرت بلال استقبال کریں گے حضرت عثمان کہیں گے میرا بھائی ہے حضرت حسین کہیں گے میرا بھائی ہے یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے زندگانی ہجڑوں کی داڑھی مڑی زندگی گزار کر عورتوں کا پیشہ اولاد کی غلامی کی زندگی تمہیں تباہ برباد کر دے گی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے میں نے کہا تھا کہ ایک فلم ایک ہجڑی کی بنی ہے جس کا نام پا ہے ہم نے جو عنوان کے اندر یہ بتایا تھا آپ بتائیے کہ شریعت متحرہ کہتی ہے کہ تم میں سے کوئی بڑا دادا ہو جائے شریعت کہتی ہے کہ اس کا اسے عزت دو اس کا اکرام کرو احترام کرو ملم یوکر کبھی ملم رحم صغیرنا فلح سا منا بڑوں کی تعظیم کرو عزت کرو دادا ہو جائے نانا ہو جائے یہ خدا مند قدوس کا عذاب ہے کہ اس حرام دادے کو اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ اولاد کی کبائی نہیں کھا سکتا یہ ہندوستان کا سب سے بڑا ٹیکس چور ہے دنیا کی حکومت کی عدالتوں کی نگاہ میں مجرم ہے دیوانہ خدا نے بنا دیا چہرہ بگاڑ دیا یہ جو کا فلم ہے نام لے کر کہہ رہا ہوں یہ اللہ بتا رہا ہے دنیا والوں کو کہ دنیا میں ہم نے اس کی یہ شکل بنا رہے ہیں اور موت کے بعد اس سے اس کی بدترین شکل ہوگی وہ شکل ہوگی کہ جہنم کے جہنمی اسے دیکھ کر اس پر پیشاب کریں گے جہنم کی لیا جن کی شرم گاہوں سے بیس لہو نکلے گا وہ بیس لہو اچھل کر ان حرام دادوں کے منہ پر پڑے گا آج ان کی ناکامی کرتے ہو آج ان کے نقش قدم پر چلتے ہو یہ فلم اوارڈ کے لائق نہیں یہ فلم مسلمانوں کے لیے عبرت کے لائق ہمیں کا کوئی بڑا ہوتا ہے عزت کی جاتی ہے چھوٹے بچے دادا کہتے ہیں ابو جان کہتے ہیں دادا کہتے ہیں بڑے ابا کہتے ہیں چھوٹے بچوں کے سر پر خاندان کے یہ بڑے ابا سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بھوکتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے انہیں بڑی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے لیکن اللہ نے دکھایا کہ تو اولاد کی کمی نہیں کھا سکتا تیرے بلڈنگوں کا کرایہ نہیں کھا سکتا قبر پہ جانے تک محنت مزدوری کر کر دیوانہ بن کر چہرہ بگاڑ کر جہنمی کتا بن کا چہرہ بنا کر تو دنیا والوں سے بھی مانگ کر کھائے گا ایسا آدمی ہیرو ایسا آدمی بڑا اور وہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا اس مہینے کو تم منوس کہتے ہو یہ کے لائق ہے یہ تو خوشی سے اچھلنے کے لائق حضرت حسین کو سلام کرنے کے لائق اہل بیت کو سلام کرنے کے لائق عثمان سمن کے شہادت کے واقعے کو یاد کرنے کے لائق یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا سفر یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا ورق حضرت عمر فاروق کی شہادت کو بدر کی شہادت کو عہد کی شہادت کو یاد اس کی یاد کو تازہ کروا کر کہتا ہے انضام تم انکم اولیاء من دون ان کنتم صادقین اگر تم صحیح مانو میں اللہ کے چاہنے والے ہو تو تم ذرا موت سے محبت تو کر کے دکھاؤ دے دو دنیا کو طلاق دے دو دنیا ساتھ نہیں دے گی چالیس سال کی عمر ہوئی آنکھیں دھوکہ دینے لگی بینائی کمزور ہو گئی چالیس سال کے بعد سورج ڈھلتا ہے بارہ بجے کے بعد سورج کی روشنی میں اضافہ نہیں ہوتا اس کی کرنیں اس کی طاقت اس کی قوت کم ہونے لگتی ہے سورج غروب کی طرف جانے لگتا ہے سورج اندھیرے کی طرف جانے لگتا ہے ہمارے پینتیس سال ہو گئے تو اب بی پی آ گیا اب بالوں کی سفیدی میں استقبال کیا اب زبان کے منہ کے دانت جانے لگے پینٹ کی آنکھ جانے لگی اللہ نے مکہ مار کر ملک الموت کے ذریعے سے ہمارے داڑوں کو گروا دیا ہمارے دانتوں کو گروا دیا کہ بہت اب کھانے کی نہیں اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے آنتوں کو کمزور کر دیا اب کوئی طاقتور غذا ہضم نہیں ہوتی اب لوز موشن ہونے لگتا ہے خون گرنے لگتا ہے اب چکر آنے لگتی ہے اب مچھلی آنے لگتی ہے اب اکائی اور الٹی آنے لگتی ہے یہ مکہ مار کر کہنے لگا اب تم لذیذ لذت بھرے نام بدل بدل کر مرغئی ہے اسے سکسٹی فائیو کر دیا نائنٹی فائیو کر دیا ون ففٹی کر دیا اس میں کرے پاک ڈالا تو ایک نام کرے پاک نکالا تو ایک نام آگ پر بھونا تو ایک نام تیل پر بھونا تو ایک نام کتنا دھوکہ کھاتا رہے گا ایک مرتبہ ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے مرغ کی مختلف قسم کی قسمیں آ رہی تھی اچانک حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ سے یاد تازہ ہو گئی جب آپ کے سامنے مچھلی کو تلا جا رہا تھا تو اچانک آپ رونے لگی داروں قطار اتنا رونے لگی جیسے ماں کے سے کسی بچے کو چھین کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر والے والے نے نے ابھی تو مہمان نوازی کا مچھلی سے لذت حاصل کرنے کا وقت ہے رابیہ بدریحا رحمت اللہ علیہ نے پروایا یہ مچھلی کتنی خوش نصیب ہے کہ جب اسے جب اسے کاٹا گیا جب اسے آگ میں ڈالا گیا جب اس میں تیل میں بھونا گیا اور آگ میں جسے جلسایا گیا اے مچھلی کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے جسم سے روح کو نکال لیا گیا اور وہ انسان کتنا بد نصیب ہے کہ جہنم میں جب جلایا جاتا ہے تو روح کے ساتھ جلایا جاتا جب قبر میں عذاب دیا جاتا ہے روح کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے حیدرآبادی بریانی بنگلور کی بریانی نارتھ انڈیا کی ڈش ساؤتھ انڈیا کی ڈش لذیذ قسم کے کھانوں نے تجھے تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دیا موتسم بلا رحمت اللہ علیہ کو علاقوں نے جب گرفتار کر لیا دولت کے پجاری پجاری کی نگاہ دیکھو علاقوں خانے گرفتار کر لیا تو شکنجے کے اندر لیا ہتکڑیاں پہنا دی پیروں کے اندر زنجیریں ڈال دی کھانے کا وقت آیا مٹی کے برتن میں سادہ کھانا دال کھانا لا کر علاقوں خاں جو زمین کے کئی خطے کا وہ مالک تھا علاقوں خاں جس نے کئی بادشاہ کو قلم کیا تھا سر ان کا اور شکست دی تھی کئی ملکوں پر جس کا راج بولتا تھا جس کا تخت اور تختہ کی زبان چلا کرتی تھی متسم اللہ کے سامنے سونے کے اینٹوں کو رکھا اور چاندی کے اینٹوں کو رکھا اور اس کے خزانے کو رکھا محتسم بلّہ ایک گھنٹ مجھے پانی دے دے دے دو دو ایک ایک نوالا کھانا خان مٹی کے برتن میں سانکی کے اندر دال کھانا کھا رہا تھا لذتے لے رہا تھا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا پپڑ کھا رہا تھا اور سرائی کا مٹکے کا ٹھنڈا پانی پی رہا تھا محتسم بلّہ تڑپ رہا تھا علاقو خان نے بڑی عبرت کی بات کہی موت قسم باللہ اسی سونے کے لیے تو نے اپنی زندگی کو برباد کیا اسی شادی کے لیے تو نے اپنی زندگی کو برباد کیا اسی خزانے کے لیے تو نے اپنی زندگی گوائی دیکھ آج یہ خزانہ تجھے ایک نوالا کھانا نہیں دے سکتا اگر یہ دے سکتا ہے اس سونے کی اینٹوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لے اس شادی کے اینٹ سے اپنا پیٹ بھر لے اس سے اپنی پیاز بجا لے اس نے رہتی دنیا تک دنیا وہاں کے انسانوں کو ایک میسج دیا ایک سبق دیا کہ اینٹ نہ تمہارا ذوق مٹا سکتی ہے نہ سونا تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے نہ تمہارے خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اس کے بعد ہلاکو خان نے کہا کاش یہ پیسہ مجاہدوں میں خرچ ہوتا کاش یہ پیسہ ملک و ملت کے لیے خرچ ہوتا کاش یہ پیسہ مدارس و مساجد کے لیے خرچ ہوتا تو آج ان کی دعائیں تیرے ساتھ ہوتی متدم جس کا پجاری تھا آج جھوٹا خود تجھے کہہ رہا ہے بری میں تجھ سے بری ہوں میں تجھے جانتا ہی نہیں جو شیطان قیامت میں کہنے والا ہے بات آج یہ بات اس نے کہہ دی ہجری سال کا اسلامی کیلنڈر کا پہلا دفعہ آج ہمیں باطل سے حق کی طرف جھوٹ سے سچ کی طرف جہنم سے جنت کی طرف بیوی کی غلامی سے آقا کی غلامی کی طرف اولاد کی محبت سے قرآن و حدیث کی محبت کی طرف ہجرت کرنے کا یہ درد دے رہا ہے نارے طور چیخ رہا ہے لا تحزن ان اللہ کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے میڈیا کتنی غلط خبریں کیوں نہ پھیلائے تم ثابت قدم رہنا اپنا رشتہ گمبد خدرا سے مقد المکرمہ سے مدینہ منورہ سے جوڑے رکھنا طرح طرح کی سی چیزیں آج ٹی وی کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے جو مسلمانوں کے دماغ کو خراب کر رہی ہیں اب ایک ایک نیا سیریل پہلے سچ جاننے کے لیے جو ہے مرحلے سے گزارا جاتا تھا جس کے اندر گندی گندی باتیں پوچھے پوچھی جاتی تھی کہ تم نے جو ہے کسی گھر فرنڈ کو رکھا ہے اس کے کپڑے اتارے ہیں بیوی کے سامنے مادر جات برہنا سوال ماں کے سامنے کیے جاتے تھے بات کچھ حیا قسم کے لوگ باحیا لوگ نے وہ ٹی وی سیریل پر پابندی کا مطالبہ کیا الحمدللہ وہ بندو اب ایک نئی مصیبت آئی ہے کہ پچھلے جنم کا راز کیا پچھلے جنم کو انسان لیتا ہے کیا اگلا جنم انسان کو ملتا ہے شریعت متحرہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے اور ہمارا جو وعدہ تھا کہ دو ہزار بارہ میں قیامت آئے گی نہیں آئے گی قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے اور کیا باقی پچھلے جنم کے کرتوتوں کا ہمیں جو ہے اس جنم کے اندر اس کے سمراٹ مل رہے ہیں کوئی کتا بنتا ہے کے بدلے یہ بات کہی کہ وہ دل بہار کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار بارہ کے بعد کیلنڈر نہیں لیکن حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے اس سچائی کے ساتھ اور پچھلے جنم کے رات کی حقیقت کے ساتھ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رب کائنات ہمیں اس ماہ محرم کی نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی رحمت نصیب فرمائے دیکھیے آج روزی کے لیے اور زندگی کی بیت مانگنے کے لیے انسان کیا کچھ پاپڑ نہیں بیلتا یہ دوپہر کی کڑاکے کی گرمی میں لو چلتی حالت میں یہ جو جھوٹ بول کر پیسہ کماتا کیوں روزی کے لیے یہ جو پانی کو گرم کر کر ٹھنڈا کر کر پیتا ہے یہ واٹر فلٹر لگاتا ہے یہ فیملی ڈاکٹر کیوں زندگی کو بچانے کے لیے میں نے کہا کہ جو سور پاخانہ کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اسے اگر گلاب کے پھولوں کا آپ گلخن رکھیں تو وہ سونگ کر بھاگ جاتا ہے خود اس کا پاخانہ پڑا کر کیڑے ڈال کر رکھے تو اس کو وہ چاٹنے لگتا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمانوں کا مزاج سوروں جیسا خنزیروں جیسا ہو گیا دنیا نے دولت کی حوث جو ڈالی اور دنیا نے جسم کی آس جو ڈالی اور دنیا نے روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ لگایا آج مسلمان اس نعرے کے لپیٹے کا شکار ہو گیا آج مسلمان او زندہ باد اللہ اکبر اور نعرے تکبیر اللہ اکبر اور نعرے رسالت اللہ کے نبی کا نام اللہ صلی علی محمد کہنے کے بجائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روٹی کپڑا اور مکان اور زندگی کی بھیک ڈاکٹروں سے نرسنگ ہوموں سے مانگ رہا ہے کیا اللہ کا دیا ہوا انشورنس کے فارم کو فل اپ کرنا چاہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی کی ضمانت رزق کا بیمہ اللہ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کرنا چاہتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو سنیں کہ پیر کے دن یوم عاشورہ ہے آج جمعہ کل ہفتہ اس کے بعد اتوار یوم عاشورہ کے دن حدیث پاک میں آتا ہے جو عمدہ جتنا اچھا ہو سکے اچھا سے اچھا کھائیں میں تو کئی سالوں سے جب سے یہ حدیث ہمارے کانوں میں پڑی ہے اس وقت سے لے کر اب تک الحمد للہ عید برات میں یعنی عید الفطر میں عید الضحا میں کھانے پینے کا پہننے کا اہتمام نہیں دیکھا بھی نہیں دیکھتا بھی نہیں کہ بھی کون سا کپڑا پہننا عید کے دن آیا بس اسے ایرن کیا اسے پہن لیا لیکن حدیث پاک میں ہے کہ کے دن جو عمدہ پہنے گا اچھا کھائے گا خرچ کرے گا نان و گا خیرات کرے گا اسی طرح اللہ سارا سال خوش رکھے گا اللہ کے اس بیمہ کمپنی میں کوئی بیمہ اور انشورنس کمپنی کا فارم بھرنا چاہتا ہوں دیکھو نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا خبر میں اجر قرآن پڑھو گے آخرت میں ثواب ارے یہ دنیا ہے دنیا یہ حدیث دنیا کے بارے میں ہے کہ اگر تم آشورا میں عمدہ خرچ کرو گے عمدہ کھاؤ گے اور وہ بھی خود کو کھانے کے لیے ایسا نہیں کہا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر غریبوں مسکینوں کھلاؤ آشورے کے دن میں جب زہر میں آیا ایک جنا جی کا کپڑا ایک جناب پیون کا کپڑا ارے کمینوں دنیا ملنے کے بارے میں نبی نے کہا اس پر تمہیں اعتماد نہیں تو تم تحجد و قرآن پر اور جامع شہادت نوش کرنے پر یہ قوم یقین کرے گی بھروسہ کرے گی دنیا ملنے پر کہا کہ یوم عاشورہ کے دن جو عمدہ عمدہ کھائے گا عمدہ پہنے گا اور زیادہ خرچ کرے گا اللہ کی بیمہ کمپنی کا اسے اگریمنٹ ہو جائے گا اللہ سارا سال اسے خوش رکھے گا سارا سال اچھا کھلائے گا پلائے گا فرماتے ہیں اس حدیث پر ہمارا تجربہ کوئی بیس سال زندہ رہا کوئی تیس سال زندہ رہا ہر محدث نے کہا اس حدیث کی برکت سے ساری زندگی اللہ نے ہمیں خوشحالی دی یہ خوشحالی کا نسخہ ہے اور کسی امریکی اور کسی لاسا ناسا کمپنی کا نہیں ہے یہ مدنی کمپنی مکی کمپنی قرآن و حدیث کی کمپنی کا جس کمپنی کو شک بھی نہیں کر سکتے ڈاؤٹ بھی اگر کوئی دیکھیں گے حضرت بولے کر کو دیکھیں گے دیکھیں گے اگر کیا تو اس کا ایمان غارت ہوا یقین کے ساتھ نے کہا حدیث نے کہا بزرگوں نے کہا آپ اپنا انشاءاللہ ان شاء اللہ دیکھیے کئی خوشحالی آتی ہے اور دوسری چیز ہے ہمارے بزرگوں نے ایک دعا لکھی ہے وہ دعا انشاءاللہ شاء آپ کو نماز سے یہاں سے فارغ ہو کر جانے کے بعد پرچے میں پرنٹڈ ہے وہ دی جائے گی دو رکعت نماز پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قلو اللہ پڑھنا ہے وہ نماز کا طریقہ اس میں جو ہے وہ اسی طریقے پر نماز پڑھیں اس کے بعد درود پڑھیں وہ دعا پڑھیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا آشورے کے دن صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس نماز کو اس دعا کو جو پڑھے گا ایک سال تک اللہ اسے موت نہیں دیں گے اب کوئی کہے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ ہمیں یہ دعا کیا کر لے گی تو پھر یہی سوال سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ اس کی زندگی میں فخر و فاقہ نہیں لائیں گے تو یہاں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ نے روزی مقدر کر دی سورہ واقعہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے عذاب قبر کے جوتے مقدر کر دیے تو رات میں سورہ ملک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جہنم مقدر کر دی تو داڑھی رکھنے اور نماز ایسی بات بہت دور تک چلی جائے گی مانیے بزرگوں نے کہا اس دعا کو اس نماز کو اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک سال کی زندگی کا بیمہ اور اگر کسی کو اس سال موت آنی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی طرح غفلت میں ڈال کر یا سفر میں بھیج کر یا ذہن سے بات اتار کر علماء نے کہا کہ اس دن اسے وہ دعا پڑھنے نہیں دیں گے پھر اسے موت دے دیں گے اتنی یقینی ہے یہ دعا تو اس لیے دو عمل ہیں ایک تین عمل ہے ایک روزہ رکھنا ہے روزہ یہ ہے اتوار یا پیر یا پیر یا منگل دو روزے رکھتے ہیں اس لیے کہ یہود ایک روزہ رکھتے تھے آقا نے کہا اگلے سال میں با حیات رہوں گا تو دو روزے رکھوں گا اتوار یا پیر اور روزے کا وقت پانچ بج کر دس منٹ اس شہری کا وقت ہے پانچ بج کر دس منٹ تک آپ جو ہے شہری کر سکتے ہیں اور ایک قیمتی بات یاد رکھیے آشورے کے دن خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اب جب ہم آشورے کے دن روزہ رکھیں گے کھائیں گے کیا ہوا کھائیں گے تو اس لیے اتوار کے دن آپ پکائیے نو تاریخ کو پکائیے آپ نو محرم کو نو کا روزہ رکھ کر اب جب نو تاریخ کی مغرب آئے گی تو دس تاریخ شروع ہو جائے گی خوب ڈٹ کر بہترین عمدہ افطاری میں کھائیے شہری میں کھائیے رات بھر آپ موج مستی کیجیے اب اگر ٹلا دیں گے آپ تو پھر اتوار گزر جائے گا تو پھر جو اتوار کو پکائیں گے آپ دس کو نہیں کھائیں گے گیارہ کو کھائیں گے تو وہ فضیلت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اللہ نے اسلامی مہینوں میں پہلے رات کو رکھا بعد میں دن کو رکھا سوائے حاجیوں کے ایام حج میں کہ ان کو حاجیوں کے لیے دن پہلے رکھا رات بعد دے رکھا مصطلفہ میں مینا میں عرفات میں الٹا کر دیا اللہ نے حاجیوں کے لیے پہلے دن رکھا بعد میں رات رکھا لیکن ساری دنیا کے لیے اللہ نے پہلے رات رکھا اور بعد میں دن رکھا ہم جب چاند دیکھتے ہیں تو تراوی شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ رمضان لگ گیا ہے اور چاند دیکھتے ہیں تو چلو بھی آج تو روزہ رکھا آج تراوی کیوں نہیں پڑتے نہیں صاحب اب شوال کی ایک تاریخ شروع ہو گئی عید الفطر اب مغرب سے شروع ہو گیا لہذا اتوار کا کھانا کھانے کے لیے آپ جو ہے اتوار سے پہلے پیر کے کھانا کھانے کے لیے اتوار کا دن پکائیں اتوار کا روزہ رکھیں اور اتوار کی مغرب کے بعد سے عمدہ پہننا عمدہ کھانا شروع کر دیں یہ ایک سال کا روزہ ایک سال کا زندگی کا اور روزی کا روزی کا بیمہ ہے جس کو ہمارے علماء نے محدثین نے بیان کیا اس پر عمل کریں اور اس کی بڑی رحمت برکتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ شرا کی رحمت برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے آمین الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشور محرم کو یعنی دس محرم کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے گا یا کسی سے پڑھوا کر سن لے گا تو انشاءاللہ اللہ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ یعنی انشورنس ہو جائے گا ہرگز موت نہ آئے گی اور اگر موت آنی ہے تو عجب اتفاق کے پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی ترکیب دعائے عاشورہ عاشورے کے دن غسل کر کے دو رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں سور فاتحہ یعنی الحمد شریف کی صورت کے بعد ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قل اللہ احد کا سورہ پڑھے اور سلام کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور نو مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھے درود شریف یہ ہے اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی علی سیدنا محمد کما صلی علی سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک علی سیدنا محمد و علی علی سیدنا محمد کما بارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید پھر سات بار یہ دعا پڑھے جو حضرات نہیں پڑھ سکتے اس پڑھی ہوئی دعا کو غور سے سن لے سبحان اللہ مل المیزان و العلم ومبلغ الرضا و العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الی سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلامہ برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين پھر ایک بار یہ دعا پڑھے اور جو حضرات نہ پڑھ سکے اس پڑھی ہوئی دعا کو سن لے یا قابل توبتی آدم یوم عاشورا یا فارجہ ذن نون یوم عاشورا یا جامعہ شملی یعقوب یوم عاشورا یا سامع دعوتی و ہارون علیہم السلاۃ وسلام یوم عاشورا یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورا یا ادریس ادریسہ السماء یوم عاشورا يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشورا يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا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 بنے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے جو ان احادیث سے ثابت ہیں یعنی عاشورے کا روزہ رکھنا دو روزے رکھنا اپنے اہل و عیال پر فراقی روزے کی بابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے ابن ماجہ شریف اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اہل و عیال پر فراخ دلی سے خرچ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی عاشورے کے دن اپنے اہل ویال پر فراخ دلی سے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اسے فراخی میں رکھیں گے یعنی خوشحالی میں رکھیں گے المقاصد المقاصدی حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پچاس سال تک اس کا تجربہ کیا ہے اور دیکھا ہے جو شخص اس روز اپنے اہل ویال کے ساتھ فراخ دلی کا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے سال کے لیے اس کی روزی پر اس کی روزی اس پر وسیع کر دیتے ہیں غنیت الطالبین اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین